اور انہوں نے ایک مرتبہ پرندوں کی حاضری لی تو کہا کیا بات ہے مجھے ہد ہد نظر نہیں آ رہا کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے